قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد فرمایا ہے کہ الحمد للہ رسول ودین الدین کل و کفا بلّہ شہیدہ آج کے درس میں جو میں نے عربی پڑھی ہے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے دین حق دے کر کے بھیجا لیو دھیرو الدین کل ہی تاکہ اپنے دین کو دنیا کے تمام دین پر غالب کر دے وکفا بلّہ شہیدہ اور اللہ گواہی کے اعتبار سے اور مدد کرنے کے اعتبار سے کافی ہے یہاں پر مصنف نے الحمد کلب استعمال کیا ہے اور الحمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا الحمد کے معنی تعریف کرنا اور تعریف کے ساتھ ساتھ آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا اس کو الحمد کہا جاتا ہے الحمد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی تعظیم اور اس کی محبت میں اس کی تعریف کر رہے ہیں اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے مدح مدح کہتے تعریف کرنے کو مدح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے اس خوبی کو بیان کر دینا یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے محبت بھی کرتے ہوں یہ نہیں ضروری ہے آپ نے دیکھا کہ کسی کے اندر کچھ خوبیاں ہیں آپ نے خوبیوں کو بیان کر دیا یا ان کے اوصاف اور کے تعلق سے آپ نے لوگوں کو بتا دیا اس کو مدح کہا جاتا تعریف کرنا لیکن الحمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی آپ محبت بھی اس سے کرتے ہیں اور اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں یہ معنی اور مطلب ہوتا الحمد کا اور یہاں پر جو الف لام ہے کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے بڑی گہری زبان ہے اس کے اندر کہیں الفلام ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا نہیں ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا تو یہاں پر جو الفلام ہے اس کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے یا دو چیزوں کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ استغراق استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کیونکہ وہی حقیقت میں تعریف کا مستحق ہے اور جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ غلام ہی کی طرف سے ہیں اس لیے تمام تعریف کا مستحق کون ہے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور دوسرا معنی اختصاص کا ہے اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہی تعریف کا مستحق ہے کیونکہ ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے کسی اور کی طرف سے در اصل اس نعمت کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا ہماری کوئی مدد کرتا ہے کسی نے ہم کو قرض دے دیا یا ہماری رہنمائی کر دی کسی بھی طرح کی مدد کر دی تو کس نے اس آدمی کے دل کے اندر آپ کی مدد کرنے کے لیے جذبہ ڈالا اللہ رب العالمین نے آپ نے بہت سارے لوگوں سے کہا ہوگا مدد طلب کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے نہیں کی ہوگی کسی ایک بندے نے آپ کی مدد کی کوئی انسان بیمار ہے لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے سو لوگوں کے پاس جاتا ہے دس لوگ دیتے ہیں نبے لوگ نہیں دیتے ہیں ان دس لوگوں کے دل میں کس نے رحم ڈالا کہ وہ آدمی کی مدد کرے یہ اللہ رب العالمین نے ڈالا اس لیے حقیقت میں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے وما بکم من نعمت فمن اللہ تمہارے ساتھ جو بھی اللہ نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں ساری نعمت جو بھی ہمارے پاس ہے چاہے کسی کے واسطے ہی سب کو کیوں نہ پہنچتی ہو حقیقت میں وہ ساری نعمتوں کو پہنچانے والا اللہ رب العالمین تو یہاں پر جو الحمد ہے ایک تو یہ ہے کہ تمام تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی مالک بھی ہے اس کا کیونکہ وہی سب کے دلوں کے اندر ڈالنے والا ہے چاہے وہ مدد کرنے کے تعلق سے ہو یا کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو تو ہر طرح کی تعریف کا حقیقی مستحق کون ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جس کی طرف سے آپ کو نعمت ملتی ہے اس کا بھی آپ شکر ادا کریں اللہ کے رسول کہتی سم اللہ مشکل مشکل اللہ صلی اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی اثر کرنے والا ہے لیکن اس کے ذریعے سے جب ہم ہمیں مدد ملتی ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کا شکریہ ادا کریں اس کا شکریہ ادا کریں حالانکہ دینے والا اللہ رب العالمین لیکن اللہ رب العالمین دنیا کا نظام سبب پر بنایا ہے لہذا جو سبب بنتا ہے اس کے لیے بھی فضل ہے اور اس کا بھی احسان ہے اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کو خاص کیا چنا تو اس کے اندر کسی وجہ سے آپ کے لیے چنا ورنہ کئی لوگوں سے آپ نے مدد کی درخواست کی کسی نے نہیں کیا ایک دو لوگوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو چنا تو اس کی خوبیوں کی بنا پر لہذا وہ بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم بھی اس کا شکر ادا کریں تو تمام تعریف کس کے لیے ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا رسول دو لفظ آتا ہے کہ رسول اور یہاں رسول سے مراد کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر رسولوں کے مبارک سلسلوں کو قائم کیا نبیوں کے سلسلوں کو قائم کیا اور اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا تو یہاں پر رسول سے مراد کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ایک رسول اور ایک نبی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے البتہ لغت کے اعتبار سے فرق ہے دونوں کے اندر اشتقاق کے اعتبار سے رسول یہ رسالت سے بنا ہوا ہے رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پیغام دے کر کے بھیجا جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے جس کو پیغام دے کر کے بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں جیسے آپ کسی کو پیغام دے کر کے بھیجے کہ بھائی میرا پیغام فلاں کو پہنچا دیجیے اس کو رسول کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر تو رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ نے اپنے پیغام کے لیے ان کو منتخب کیا اس لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے نبی دوسرا لفظ ہے نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نبا سے ہے قرآن کی جو ایک صورت بھی ہے انبا کے نام سے انبا کہتے ہیں بڑی خبر کو یا کسی بھی خبر کو یا بڑی خبر کو عام طور پر نبا کہا جاتا ہے تو نبا کا مطلب کا مطلب یہ ہوا کہ خبر دینے والے نبی مانے خبر دینے والے کس چیز کی خبر دینے والے اللہ رب العالمین جو دین نازل کرتا ہے جو احکام نازل کرتا ہے جو شریعت بھیجتا ہے ان تمام چیزوں کی خبر دینے والے اطلاع کرنے والے لوگوں کو بتانے والے تو رسول اور نبی یہ لغت کے اعتبار سے فرق ہے لیکن معنی کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جو کام رسول کرتا وہی کام نبی بھی کرتا ہے رسول کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے تو نبی کے پاس بھی آتا ہے اور نبی اگر خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تو رسول بھی خبر دیتا ہے لہذا معنی کے لحاظ سے دونوں کے اندر فرق نہیں ہے البتہ مقام مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے اور اس لیے دنیا کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اور رسول بھیجے گئے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے ان میں سے تین سو تیرہ رسول تھے باقی سب نبی تھے تو رسولوں اور انبیاء میں رسولوں کا درجہ اور مقام اونچا ہوتا ہے انبیاء کا درجہ اس سے نیچے آتا ہے لیکن دونوں اللہ کے مقرب بنتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کی شریعت کو لوگوں کے سامنے پہنچانے والے ہیں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں دونوں کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے پیغام آتا ہے جبیر امین نازل ہوتے ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں لیکن رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے اسی لیے تین سو تیرہ رسول ہوئے اور جبکہ باقی جو ہیں سب کے سب نبی تھے اور تین سو تیرہ میں بھی پانچ رسولوں کا مقام زیادہ اونچا ہے جنہیں ہم العزم کہتے ہیں العزم کون ار ہیں پانچ رسول ہیں جن کو العزم کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ ترتیب سے میں بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نمبر دو تین موسا علیہ السلام نمبر چار عیسیٰ علیہ السلام اور نمبر پانچ نو علیہ السلام ان پانچوں کو العظم رسول کہا جاتا ہے اور ان میں سب سے اونچا مقام کس کو اللہ نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ حمار تلک رسول الفد الناباء الم الباد یہ رسول ہیں ہم نے ان کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تو سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں رسولوں کے اندر بھی مقام اور مرتبے کا فرق ہے اور رسول انبیاء سے افضل ان کا اونچا درجہ رسولوں میں بھی اللہ رب العامی نے فضیلت کسی کو کسی پر کسی نہ سطح کی ہے اور کسی کو کسی نہ سطح کی ہے تو یہ جو تین سو تیرہ رسول ہیں ان میں پانچ العزم ہیں اور یہ سب سے افضل رسولوں میں سے ہیں اور ان میں سب سے افضل کون ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے افضل ہیں اور پوری کائنات کے سردار ہیں رسول کا مطلب یا نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور یہ چیز سب کے لیے مشترک ہوتی ہے اور وہ مرد ہوتے ہیں اللہ نے کسی عورت کو نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے سب مردوں میں سے تھے جیسا کہ اللہ نے قرآن کے درمیان فرمایا تیسری بات وہ آزاد ہوتے ہیں غلام کو رسول بنا کر کے یا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا کیونکہ یہ نقص ہے یہ یہ کمی ہے ایک طرح سے کیونکہ وہ کسی کا غلام ہے جو کسی کے ماتحت کام کرتا ہے لہذا اللہ رب اور غلاموں میں جو آزاد ہیں اللہ ان کو اونچا درجہ رکھا ہے جی تو اس لیے غلاموں میں سے کسی کو بھی اللہ رب غلام نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا اور سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے منتخب کیا انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور اللہ عالم ان کو اپنی رسالت یا نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے اور یہ انبیاء اور رسول دنیا میں کائنات میں سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں افضل ہوتے ہیں اس کے بعد دوسروں کا مقام ہے انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام جتنے بھی قومیں امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے سب سے پہلے یہ جنت کے اندر بھی جائیں گے انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں امت محمدیہ اور سب سے زیادہ انہی کے لوگ جائیں گے سب سے زیادہ تعداد میں بھی یہی ہوں گے امت محمدیہ تو اس طریقے سے جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں اللہ ابراہم کو رسالت کے لیے اور پیغام کے لیے ان کو منتخب کرتا ہے ان میں سے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا اللہ نے کسی کو عالم الغیب نہیں بنایا عالم الغیب اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ العالمین کی ذات اسے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں رسول غیب جانتے ہیں چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اور کوئی نبی ہو تو یہ شرکی عقیدہ ہی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے یہ اللہ ابامن کے ساتھ خاص اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے اب اللہ ابامن علم غیب میں سے جس نبی اور رسول کو بتانا چاہے بتا سکتا ہے اللہ العطاء کہ عالم الغیب فلا ادھر غیب اللہ رسول اللہ ہی عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے غیب کی باتیں بتائیں لیکن عالم الغیب کون ہے اللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہے اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک ہے اور عبیت کے اندر بھی شرک ہے اس لیے کہ اسماء اور صفات کا تعلق ربوبیت سے ہے اس لیے جو متقدمین ہمارے علماء ہیں اما ہیں وہ توحید کی دو ہی قسمیں کرتے تھے توحید ربوبیت اور توحید الوحیت کیونکہ جو اسماء اور صفات ہے وہ ربوبیت کے اندر داخل ہے ربوبیت کے اندر اسماء اور صفات داخل اس لیے پہلے کے علماء جو تھے وہ دو ہی قسمیں کرتے تھے توحید کی بعد میں توحید کی تین قسمیں کی گئیں توحید ربوبیت توحید اسماء اور صفات اور توحید الوحیت اور توحید اور اگر کسی نے دو ہی کی ہے تو اس کے اندر بھی اسما اور صفات شامل ہے یہ نہیں کہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن ربوبیت کے اندر داخل ہو جانے کی وجہ سے شامل ہو جانے کی وجہ سے الگ سے قسم انہوں نے نہیں بیان کی لیکن جب اس کی ضرورت پڑی کہ اس کے اندر بھی بڑی گمراہیاں ہیں پہلے گمراہیاں نہیں تھیں اسما اور صفات کے اندر بعد میں گمراہیاں پیدا ہوئیں جو خوارش تھے یا اس طریقے سے اور پہلے کے لوگ تھے نہیں پیدا ہوا ان کے اندر اسما صفات کے اندر گمراہی بعد میں پیدا ہوئی تو جب بعد میں پیدا ہوئی تو ضرورت پڑی اس لیے علماء نے اس کو الگ قسم بیان کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتا ہے اور یہ شرک رویت کے اندر بھی ہوگا اور اللہ کے جو اسماع و صفات ہیں اس کے اندر بھی یہ شرک ہوگا اس لیے بڑا شرک ہے اس لیے انسان کو اس عقیدے سے توبہ کرنا چاہیے اگرچہ ہمارے ملکوں کے اندر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الغیب الغیر بلکہ اور بھی لوگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے عبد القادر جیلانی عالم الغیب ہیں فلاں پیر عالم الغیب ہے فلاں سب جانتے ہیں بلکہ جو روافظ ہیں ان کے جو بارہ امام ہیں سب کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ سب کے سب کیا ہیں معصوم ہیں عالم الغیب ہیں کان مایکون کی خبر رکھتے ہیں دنیا کا نظام چلاتے ہیں دنیا کی ہر چیز ان پر آشکارا ہو جاتی ہے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ سارے عقیدے باطل ہیں یہ عقیدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ سراسر کیا ہے یہ شرک کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں چاہے رسول ہو یا نبی ہو سب کے سب معصوم ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظ کی ہے لہذا وہ معصوم ہوتے ہیں جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں تو یہ کچھ خصوصیات ہیں جو سب کے ساتھ خاص ہیں ہر نبی کے ساتھ اور ایسے ہی وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں جب نبی مالک نہیں تھے تو کوئی مالک ہو سکتا ہے ہمارے نبی سے کوئی افضل نہیں ہوا جب آپ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے تو پھر کوئی انسان نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے اس طریقے سب نے شادیاں کی اللہ ہیں نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وہ جا اللہ ازواج ضروری ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی ان کی ضروریت ہمیں انہیں ہمیں ہم نے ان کو ضروریت عطا فرمائی یعنی صاحب اولاد تھے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر اور ان کی وفات نہیں ہوئی باقی تمام انبیاء کی وفات ہو گئی اور یہی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے شادی نہیں کی تھی لیکن جتنے بھی تین سو ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے ہنستے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اور ہنستے یہی علیہ السلام کو چھوڑ کر کے سب نے گویا کہ شادی کی کیونکہ اللہ رب العامی نے فرمایا وہ جا اللہ علیہ اعظم و ضروریہ ہم نے سب کو بیویاں دی تھیں اور سب کی ضروریت تھی لہذا شادی نہ کرنا یہ کمال نہیں ہے اگر یہ کمال ہوتا بڑی خوبی ہوتی یا بہت وزیرت کا کام ہوتا تو ہم کرام بھی شادیاں نہیں کرتے لیکن انہوں نے شادیاں کی اور اللہ رب نے ان کے باقاعدہ اولاد بھی عطا فرمائی اور کچھ نبی تو ایسے تھے ان کے پاس بہت زیادہ بیمہ ہوا کرتی تھی جی ہاں ہنستے لقمان علیہ السلام کے پاس جو ہے کیا نام ہے سلمان علیہ السلام کے پاس ننانوے بیویاں تھیں جی ہاں تو اس طریقے سے یہ شادی نہ کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات جو ہے یہ نہیں ہے ان کے آنے کا مقصد جو ہوتا رسولوں کے وہ اتمام حجت ہے دنیا والوں پر حجت قائم کر دینا کیا حجت قائم کر دینا کہ ہم قیامت دن نہ کہیں کہ بھئی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا دین کیا ہے توحید کیا ہے شریعت کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے جیسا کہ اللہ احمد کی رسول مبشرین و منظرین لے اللہ یقون علّہ سے علمنا سے حجت بہادر رسول وقان اللہ عزیز حکیم اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو ہم قیامت کتنا کہہ سکیں مجھے دین کی بات نہیں پہنچی تھی توحید نہیں پہنچی تھی شریعت نہیں پہنچی تھی ہمیں نہیں معلوم تھا تو اللہ رب العالمین نے اگرچہ ہم سے اقرار لیا ہے لیکن اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بھول جائیں گے حضرت آدم اسلام بھول گئے تھے تو اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کے سلسلے کو قائم فرمایا اگرچہ ہم سب نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے اسی لیے توحید انسان کی فطرت ہے یہ اللہ کے سلو کے حدیث ہر بچہ جو ہے توحید فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں نسلانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں یہ نہیں بتایا کہ اس کو واحد بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہر بچہ توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے مسلمان بن کر کے ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کی روح نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے اقرار کیا ہے عہد الست میں اور جب اللہ رب العامن نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی ساری روحوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العامن نے سب سے عہد لیا تھا اللہ برب کم قالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہا سب نے کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہر ایک نے اللہ رب العامن کے رب ہونے کا ایک ہونے کا اقرار کیا ہے اور اس کی گواہی دی ہے لیکن اللہ رب العامن اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے دنیا کے اندر نبیوں رسولوں کے مبارک سلسلے کو قائم کیا کیونکہ انسان اگر بھول جائے تو معاف ہو جاتا ہے اگر انسان بھول کر کے جو نماز اسے چھوڑ دیا تو معاف ہو گیا اسے لیکن جب یاد آئے اس کو پڑھنا پڑے گا اس کو پڑھنا ہے لیکن وہ گزر گیا اس کے بعد اس کو پڑھنا یا بھول کر کے کوئی کام کر لیا اللہ اس کو معاف کر دے گا بھول چوک معاف شریعت کے اندر آتا نا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ ان اللہ تضاوز امتی الخطا النسیان و ہوا ہے تین چیزیں اللہ نے معاف کر دی ایک تو بھول کو معاف کر دیا ہے غلطی معاف کر دی ہے جس پر مجبور کر دیا جائے انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیا جائے شرک کرنے پر کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے اور انسان کی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنی جان بچا سکتا ہے کفر کی بات کہہ کر کے غلطی انسان کی ہوگی انسان غلطی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر دیتا ہے لیکن معلوم ہو جانے کے بعد اس پر اصرار کرنا ہی اللہ نہیں معاف کرے گا معلوم ہو گیا کہ ہم غلطی پر تھے برا عقیدہ تھا نہیں معلوم تھا یا اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا معلوم ہو گیا اس کو چھوڑنا ضروری یہ نہیں کہ انسان یہ کہے بھائی میں غلطی ہی پر زندگی بھر رہوں گا ایسا نہیں ہوتا ایک بار غلطی معاف ہوتی ہے نہیں کہ انسان بار بار اسی غلطی کو دہرائے اور اسی پر قائم رہے اور کہ شریعت نے غلطی معاف کرتی ہے لہٰذا ہمارے لیے معاف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے جی ہاں ایسے جس اور جو جو انسان بھول جائے تو بھول چوک کو اللہ رب نے معاف کر دیا ہے اس لیے انسان کی فطرت میں بھول چوک داخل ہے اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ سب بھولیں گے تو اللہ نے اقرار لینے کے باوجود بھی حجت قائم کرنے کے لیے دوبارہ حجت کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہم بیا کرام دنیا کے اندر آئے تو اس طریقے سے ان کی دنیا میں آنے کا جو ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ حجت کو تمام کریں اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں ہدایت اور دین حق دے کر کے اللہ نے بھیجا ہدایت اور دین حق کا معنی کیا ہے یہاں علماء کے دو اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے کہتے ہیں ہدایت کے معنی ہوگا علم نافع نفع بخش علم اس لیے نفع بخش علم ہی یہی اصل ہے ہم سے مطلوب کہ نفع بخش علم حاصل کرے ہر علم نفع بخش نہیں ہوتا ہر وہ علم جو انسان کو اللہ سے دور کرے اور اللہ تعالیٰ کے غز و غذب کا ذریعہ بن جائے وہ علم نافع نہیں ہوتا وہ علم نافع ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے یا انسان انسانیت کی خدمت کرے وہ بھی علم نافع ہوتا ڈاکٹری ہے انجینئرنگ ہے اور بھی دنیاوی علوم ہے یہ علم نافع ہیں گھر بنانا روڈ بنانا یا اس طریقے سے جو بھی علوم ہے سب علم نافع ہیں اس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے تو علم نافع کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے شریعت تو پورا کا پورا علم نافع ہے لیکن دنوائی علم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی علم نافع ہے اس کا بھی حاصل کرنا ہے جی ہاں تو ایک تو یہ کہا گیا کہ سے مراد علم نافع ہے اور دین الحق سمراد کیا ہے عمل صالح کیونکہ جو علم انسان حاصل کرے اس کے اوپر عمل نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے شریعت کا علم ہے سب جانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا نہیں اس لیے عمل ضروری ہے اگر عمل نہیں ہے انسان کے پاس صرف علم ہے تو یہودیوں کی خصلت ہے یہ یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا لیکن اگر انسان کے پاس صرف عمل ہے بغیر علم کے عمل کر رہا ہے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے کرتا جا رہا ہے ماں باپ کر رہے ہیں اسی پر چل رہا ہے وہ اور علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو یہ نصارہ کی صفت ہے نصارہ کے پاس صرف علم تھا عمل عمل تھا علم نہیں تھا ان کے پاس روبانیت تھی ان کے پاس تصوف ان کے پاس تھا علم ان کے پاس کمی تھی جی وہ اپنے عقل کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے پیدا کر لیا دین کے اندر یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کرو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک بغیر دلیل کے تو وہ روحانیت وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی انہوں نے پیدا کی تو نصارہ کے پاس عمل علم نہیں یہودیوں کے پاس علم عمل نہیں صحیح راستہ کیا دونوں کے درمیان کا راستہ ہے علم بھی اور عمل بھی اسی اللہ غلام سورہ فاتحہ کے اندر تین راستے بیان کیے اے ایک دن صرات المستقیم سرأۃۃ الدین نام علیہم غیر مغدوب علیہم الدعالین مغدوب علیہم یہود ہیں اور دعالین نصارہ صراط مستقیم کیا ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل یہ مستقیم اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اور اگر انسان کے پاس عمل ہے تو گمراہی ہے بغیر علم کے اگر وہ عمل کرتا تو گمراہی ہے اس لیے نصارہ کو اللہ نے گمراہ قرار دیا اور یہودیوں کیا کہا کہ اللہ کے اوپر غضب نازل ہوا غضب یہ زیادہ بڑا ہے جرم کیونکہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ غضب کا کیوں دعوت دیتی ہے غضب کو دعوت دیتی ہے تو غضب یہ بڑا جرم ہو جاتا ہے جی تو اس لیے ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے رات مستقیم کہ انسان علم حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے اگر عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جی تو ایک تو یہ کہ لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اور دین حق اور ہدایت دونوں ایک ہی معنی میں ہے اور مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی اوپر سے نازل کیا جو ہدایت نازل کی وہ ہدایت کیا وہی دین ہے اور جو اللہ نے دین نازل کیا وہی دین حق ہے ان دین عند اللہ علیہ السلام اور اللہ نے جو نازل کیا ہدایت اس میں کیا احکامات ہیں چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو یا عبادات سے ہو تو جو بھی اللہ نے ہدایت اور دین نازل کی وہ تقریباً ایک ہی معنی میں ہے اگرچہ الفاظ الگ الگ ہیں اور دونوں مارا مراد لیا جا سکتا ہے یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں یہاں پر دونوں مارا مراد لیا جا سکتا ہے کیونکہ علم بھی مطلوب ہے اور عمل بھی ضروری ہے اور پورا دین علم ہے اور پورا دین عمل ہے اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل ہمارے نبی عمل کیا کرتے تھے دکھاتے تھے عمل کر کے نماز پڑھ کے دکھایا روزہ رکھ کر کے زکات یہ حج کیا آپ نے اور عمرہ کیا آپ نے اور دیگر سارے اعمال آپ نے کیے جی ہاں آپ کے پاس نہ مال ہی نہیں تھا کہ آپ زکات دیتے اتنا مال تھا ہی نہیں اصاف کو پہنچتا اس لیے زکوٰۃ آپ نے نہیں دیا کیونکہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا لیکن صحابہ کے پاس تھا انہوں نے زکوٰۃ دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل ضروری ہے بغیر عمل کے انسان کے علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ بال جان ہے انسان کے لیے جاننے میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا اگر آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت عام لوگوں کی رہنمائی کرنا لوگوں کو راستہ بتا دینا یہ ہر انسان کے بس کی بات ہے کہ آپ کسی کو راستہ بتا دیں کہ بھئی یہ راستہ ہے یہ یعنی بتا دیں آپ اس کو یہ یہ بھی ایک ہدایت ہے اور ایک ہدایت ہوتی ہے توفیق دینا توفیق دینا توفیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر چلنے کی توفیق دینا اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا یہ اللہ کے اختیار میں اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ رب العامن نے قرآن کریم میں آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے تو کیا دونوں میں تعارض ہے کیا دونوں میں ٹکراؤ ہے نہیں تعارض نہیں ہے دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ جہاں اللہ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں وہاں مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں توحید بتاتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں آپ ان کو اور جہاں اللہ نے یہ کہا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے وہاں مراد یہ ہے کہ اس توحید میں آنے کی یا ایمان لانے کی توفیق آپ نہیں دے سکتے اس پر چلنے کی توفیق آپ نہیں دے سکتے یہ کون دے سکتا ہے اللہ رب العالمین دے ہے اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار میں نہیں کہ کسی کو توفیق دے اللہ کے سر چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئیں لیکن لائے نہیں ایمان لائے اللہ رسما کی ان کا اللہ تحدی نقل اللہ کن اللہ یا حدیم یشا آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے مطلب آپ اسے توفیق نہیں دے سکتے کہ مسلمان ہو جائیں یا کلمہ پڑھ لیں دین میں داخل ہو جائیں یہ کون کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ تو ایک ہدایت دینا لوگوں کو راستہ بتانا لیکن چلنے کی توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس لیے وہ انسان قابل خوش نصیب ہے سعت مند ہے جس کو اللہ ابراہین نیکیوں کی کرنے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کیونکہ انسان مجبور نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کر سکتا ہے اماں توفیق اللہ بلّہ کہ میرے پاس جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے تو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے انسان کو اللہ کی ہم بیان کرنا چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نئے کام کرنے کی توفیق دی تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک توفیق دینا اور ایک رہنمائی کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزے عہد میں کچھ لوگوں پر بد دعا کی تھی جو انہوں نے معدوی کو تکلیف پہنچائی اللہ ان کو روک دیا منع کر دیا کہا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ لوگ بعد میں کیا ہوں گے اور جن پر ہمارے نبی نے بد دعا کی وہی لوگ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر چار پانچ لوگ تھے ہمارے نبی نے غزل حدمین ان پر دعا فرمائی اللہ ان کو روک دیا کہ کیوں ان پر بد دعا کرتے ہیں حضرت اللہ ان کو عذاب دے حضرت اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آپ کیوں ان پر بد دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو منع کر دیا اور وہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے آپ ذرا دیکھیں غور کریں کہ ہمارے نبی کی خواہش تھی شدید تمنا تھی کہ ابو تعلیم مسلمان ہو جائیں شدید خواہش اور تمنا تھی ہمیشہ اپنے سشا کے پاس جاتے تھے کلمہ پڑھ لیجئے وفات کا وقت آیا ہمارے کان میں پڑھ دیجئے آپ لیکن نہیں توفیق ملی کتنی خواہش تھی ماں نبی کو اور جن کے لیے بدوا کر رہے نبی اسی کو اللہ رہا توفیق دے رہا مسلمان ہونے کی ان میں سے ایک حشام بن امر تھے یہ بہت بڑے فصیح النسان شاعر تھے اور مقرر تھے غزے بدر میں جب یہ آئے قیدی بن کر کے تو ہست عمر نے کہا ان کی زبان کاٹ لو بہت بولتا ہے یہ بہت جذباتی تقریر کرتا ہے لوگوں کے درمیان لوگوں کو بہت ابھارتا ہے آپ کے خلاف ہمارے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کی زبان سے فائدہ پہنچا دے فتح مکہ کے موقع پر جب یہ مسلمان ہوئی ہمارے نبی کی وفات ہوئی ہو گئی جب تو سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے انہوں ہی نے ان کو ثابت ختم رکھا اللہ کے فضل کے بعد اور کہنے لگے کہ سب سے آخر مسلمان ہوئے سب سے پہلے کافر بننا چاہتے ہو اور اس طریقے سے ان کو جو ہے ورغلایا اور ہمت بدھائی جذبہ دلایا اور مکہ کے لوگ کافر نہیں مرتد نہیں ہوئے تھے صرف تین بستیاں تھیں جو مرتد نہیں ہوئی تھیں باقی سب مرتد ہو گئے تھے ایک مدینہ اور ایک مکہ اور ایک طائف باقی جتنی بھی آبادیاں بستیاں تھیں سب کے سب اسلام چھوڑ دیے تھے سب کے سب کافر مرتد ہو گئے تمہارے نبی کی وفات کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ خلاف دین ختم ہو گیا ہمارے نبی کی وفات ہو گئی دین ختم ہو گیا اسی لیے پوری انسانیت پر پورے مسلمان پر مسلمان کے ایک ایک فرد پر حسب و بکر صدیق کا احسان ہے اللہ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی اس لیے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ابتدا کے وقت ابو بکر نہیں ہے یعنی جب لوگ مرتد ہوئے تو ابو بکر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی سب مرتد ہو گئے دین کو چھوڑ کر کے ان سب سے قطال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جو مرتد ہو گئے تھے جی تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ جس کو چاہے توفیق دے جس کو چاہے توفیق نہ دے تو توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے تو وہاں ہدایت سے مراد کیا ہے یعنی دو معنی مراد ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ پڑھیں قرآن کریم کو تو آپ یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں اور پھر دوسری جگہ پڑھیں کہ اللہ کہتا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے آپ کے یار قرآن میں تو ایسا ہے ویسا ہے ایک جگہ اللہ کہتا ہدایت دیتے ہیں اور جگہ کہتا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے تو یہ معنی ہدایت کا یہ ہوتا ہے اس لیے جہاں لانے کا آپ ہدایت دے سکتے ہیں وہاں رہنمائی کرنا ہے دین کو لوگوں کے سامنے پہنچا دینا ہے بتا دینا ہے اور جہاں یہ کہا اللہ نے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے وہاں یہ مراد ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر چلنے کی توفیق نہیں دے سکتے اسلام کی ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے یہ معنی وہاں پر مراد ہے اور اس معنی کو لینے سے کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے پورے دین پر غالب کر دے اللہ نے دین کو غالب کیا اور غلبہ دو طریقے سے ہوتا ہے یہ غلبہ حصی ظاہری مطلب یہ کہ دین غالب ہو مسلمان غالب ہوں ان کے لیے سربرندی ہو ان کے لیے عزت ہو کامیابی ہو ان کا نام ہو یہ بھی اللہ نے کیا کہ نہیں کیا تیس چالیس سال کی مدت میں اللہ رب نے دین کو غالب کر دیا اور ایسا وقت بھی آیا کہ اکثر حصے پر دنیا کے سب سے بڑے رقبے پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمانوں کا کنٹرول رہا تو اللہ نے دین کو غالب کیا تو ایک غلبہ براد ہوتا ہے یعنی ظاہری طور پر حصی طور پر اللہ نے وہ بھی کیا اور پورے دین پر اللہ رب العالمین کو دنیا میں اتنے بھی دین تھے کفر و شرک اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین تمام دین پر اللہ رب نے دین اسلام کو غالب کیا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوگا جیسے آج کا دور ہے آج مسلمان مغلوب ہیں آج مسلمان مغلوب ہیں ہر طرف پستی کا شکار ہے ذلت کا شکار ہے لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے دین کو غلبہ دیا مسلمانوں کو بھی غلبہ تھا فرمایا ہنستے یہی کیا نام ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر دین و غلبہ حاصل ہو جائے گا ہر طرف دین اسلام ہی رہے گا اور کوئی باقی نہیں بچے گا تو یہ جو چیز ہوتی ہے ظاہری غلبہ عدد کے لحاظ سے قوت کے لحاظ سے یہ کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا لیکن اللہ ابرانی نے یہ عطا کیا اور ایک غلبے سے مراد ہوتا ہے کہ قوت اور دلیل اور حجت کے لحاظ سے غلبہ یہ غلبہ دین اسلام کو ہمیشہ سے حاصل ہے اور قیامت تک حاصل رہے گا کیونکہ دین اسلام کے سامنے اور دنیا کا کوئی دین نہیں ٹک سکتا ہے دلیل کے لحاظ سے حجت کے لحاظ سے نصوص کے لحاظ سے کیونکہ دین غالب ہے جب بات آئے گی دلیل اور نصوص کی تو اسی صورت میں اس کے سامنے دنیا کا کوئی دین نہیں ٹک سکتا ہے تو یہ جو غلبہ ہوتا ہے یہ غلبہ ہوتا ہے دلیل کے لحاظ سے حجت کے لحاظ سے اس لیے جب بھی بات کریں آپ دلیل کے لحاظ سے اور جو دیگر ادیان ان کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں اس پر غالب نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے واضح ہے سب کے سب اللہ سب کا رب ہے تو سب کا معبود بھی ہے اسی کی بات کرنا تو اللہ نے جو دین بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے لہذا دلیل اور حجت کے لحاظ سے اس دین کے سامنے کوئی دین ٹک نہیں سکتا لیکن جہاں تک غلبہ ہے مسلمانوں کا عزت کی بات ہے سبرندی کی بات ہے کامیابی کی بات ہے تو یہ کبھی ان سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے کبھی نہیں ہوگی اللہ نے یہ بھی پورا کیا اب کہ مسلمانوں کو غلبہ طا کیا اور دنیا کے اکثر حصے پر انہیں کی حکومت اور خلافت رہی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے دین کو دنیا کے تمام دین پر غالب کر دے اور اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا اللہ نے ہر لحاظ سے دین کو غالب کیا وہ کفا بلّہ شہیدہ اور اللہ ابامن شہید کے لحاظ سے کافی ہے شہید کا یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے شہید یعنی اللہ کے بہت سارے نام ہیں انہیں میں سے ایک نام شہید بھی ہے اس لیے انسان بچے کا نام عبد الشہید رکھ سکتا ہے رکھے گا اگر رکھے گا نام تو اس طریقے سے لیکن صرف شہید نام رکھنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا صرف شہید رکھنا جی صرف شہید رکھنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا جی کیوں ہاں علی بلا نہیں لگا ہے نمبر دو یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اگر اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو ان کو آپ نہیں رکھ سکتے کسی بھی صورت میں لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہیں وہ نام اللہ رب العالمین بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے وہ صفت تو وہ آپ نام رکھ سکتے ہیں اسے شہید یہ بندوں کے لیے بھی ہے شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ کے شہید مانے گواہ تو بندہ بھی گواہ بنتا ہے بندہ بھی گواہی دیتا ہے ہم سب گواہی دیتے ہیں ہم بھی شاہد ہیں گواہی دینے والے کہ اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ سمیع ہے بشیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں اللہ نے انسان کو بھی سمیع بنایا سننے والا دیکھنے والا جیسے عزیز ہے جیسے کیا روف ہے رعوف اللہ نے پہ نبی کو روف کہا ہے لہذا بندے کا نام رعوف رکھ سکتے ہیں لیکن ارعوف رکھنا جائز نہیں ہوگا اگر رعوف رکھیں گے تو عبد الروف رکھنا پڑے گا لیکن صرف رعوف بندے کا نام رکھ سکتے ہیں صرف رحیم رکھ سکتے ہیں بندے کا نام صرف جو ہے شہید رکھ سکتے ہیں صرف سمیع رکھ سکتے ہیں صرف بصیر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر علی العم کے ساتھ رکھیں گے تو عبد السمی رکھنا پڑے گا عبد البصیر رکھنا پڑے گا ایسے شہید بھی ہے شہید اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ کیا ہے یہ بندوں کے لیے بھی نام ہے لیکن بندوں کے لیے اگر نام ہے تو بندوں کی صفات کے لحاظ سے اللہ کا نام ہوگا تو اللہ کی صفات کے لحاظ سے ہوگا ہمارے پاس جو بھی صفات ہیں سب آئے گا ان یہ ساری چیزیں آئیں گی آگے درس کے اندر صفات کیونکہ یہ کتاب جو اصل ہے وہ صفات اور اسما ہی سے زیادہ متعلق ہے جی ہاں تو یہ شہید اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور شہید کا دو معنی ہے ایک معنی تو گواہ کے لہذا اللہ خود گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ایسے اللہ سے بڑھ کر کے کوئی گواہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کس نے آپ کو نبی بنایا ہے اللہ ہی نے بنایا تو اللہ گواہ اس بات پر اور دوسرا معنی مدد کرنے والا مدد کرنے والا ناصر کے معنی میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی کتنی مدد کی مدد کی اپنے نبی کی حفاظ کی اور جو دین اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا اس دین کو غالب کیا اور اس دین کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے اس دین کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ رب اللہ نے لے رکھی ہے جو دین اللہ رب اللہ نے اپنے نبی کو دیا نہ ذکر و ہم نے ذکر کو نازل کیا ذکر سمراط قرآن نہیں ہے صرف بلکہ ذکر سمراط پورا دین ہے قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے کیونکہ یہی ذکر ہے ہے تو اللہ نے نازر کیا دین یہ ذکر ہے یہ لہذا اللہ نے اس کی حفاظ کی ذمہ داری لے لی کچھ لوگ اسے کہتے ہیں قرآن مراد ہے صرف نہیں قرآن اگر صرف محفوظ رہے اور حدیث محفوظ نہ رہے تو قرآن پر عمل کر سکیں گے ہم نہیں کر سکیں گے قرآن کی حفاظ کے لیے حدیث کی حفاظت ضروری ہے حدیث کی حفاظت ضروری ہے اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو کیا نام ہے دین قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا انسان کی حفاظ کے لیے اس کے ایک سر کی ضروری ہے کہ نہیں حفاظت اگر انسان کا گلا کاٹ دیا جائے تو انسان محفوظ رہے گا نہیں محفوظ رہے گا تو انسان کے جسم کی حفاظ کے لیے سر کی حفاظ ضروری ہے ایسے قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظ ضروری ہے اگر حدیث کی حفاظ نہیں ہوگی تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے جو سمجھ نہیں پائیں گے تو عمل کیسے کریں گے اس کے اوپر اس لیے قرآن کی حفاظت میں حدیث کی حفاظ ضروری اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہارا اختلاف ہو تو کس کی طرف لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو اللہ نے کیوں کہا رسول کی طرف لوٹانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہو کہ حدیث کو اللہ نے محفوظ کر دیا تو جن کے ذریعے اللہ نے قرآن محفوظ کیا علماء اور مفسرین کے ذریعے ائمہ کے ذریعے انہی کے ذریعے سے اللہ نے حدیث کی بھی حفاظ فرمائی تو ذکر پورے دین کا نام ہے قرآن و حدیث کا نام ہے قرآن و حدیث کو اللہ قرآن محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا تو شہید کا دو میں نے بیان کیا ایک تو گواہی دینے والا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہے نمبر دو مدد کرنے والا اور اللہ نے نبی کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ ضبع کے اللہ البامین ہم سب لوگوں کو عقیدے علم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ ریاکاری اور گناہوں سے محفوظ رکھے اخلاص اخلاصہ فرمائے آمین محمد والا علیہ و صاحب محمد اور وزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی اگر سوال وغیرہ ہو تو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی ان کو بھی شہید بولتے دیکھیے ماشاء اللہ جی ہاں وہ ان کو بھی شہید بولتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں تو ان کو شہید کہا جاتا ہے گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت ہے کہ جنت کے اندر جائیں گے اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے گواہی لیکن کیا شرط ہے کہ مخلص ہوں اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی ہو یہ نہیں کہ ریا نمود کے لیے شہرت کے لیے اصلیت کے طور پر اپنے خاندان کے لیے اپنے علاقے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے کلم حق کی سربندی کے لیے جو لڑے اخلاص کے ساتھ وہ شہید ہوتے ہیں تو اگر جنگ میں مارا جانے والا ہر آدمی شہید نہیں ہوگا جی ہاں ہم دنیا کے لحاظ سے اگر کہیں گے بھی ان کو تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا جی جی کن لاکھوں کے ہاں تقریباً عام طور سے لوگ ہو گئے تھے عام طور پر بہت سارے رہے ہوں لیکن عام طور پر ان علاقوں کے ہو گئے تھے مکہ مدینہ اور طائب چھوڑ کر کے کیونکہ دیکھیے جو مسلمان ہونے والے تھے مسلمان ہونے والوں میں سب نے اللہ کے سر کو تھوڑی دیکھا تھا جیسے مان لیجیے کوئی خاندان ہے کوئی گاؤں ہے اس گاؤں کا سردار گیا اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور وہ آئے اور دعوت جو بھی مسلمان ہو گئے انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے اور ان کے اندر دیکھا کہ ہمارے سردار مسلمان ہوں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ طاقت ابھر رہی تھی لوگوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے سب ختم ہو جائے گا تو بہت سارے اس کے اسباب تھے تو اس لیے جو پرانے مسلمان تھے وہی باقی رہے اور ثابت قدمی اختیار کی ورنہ اکثر لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے اکثر لوگ نے کہا غلام تھے نبی مسائل نہیں نہیں غلام نہیں تھے وہ نہیں نہیں وہ غلام نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے قوم فرعون نے زبردستی ان کو ان سے کام لیتا تھا وہ کرتے تھے لیکن جیسے مان لیجیے ہم آپ کے یہاں کام کرتے ہیں آپ کے گھر میں تو کیا ہم غلام ہو جائیں گے نہیں نہیں زیر اثر اس صلاحیت ہے کہ وہاں کام کرتے تھے یہ کمزور لوگ تھے ان کے پاس مال نہیں تھا دولت نہیں تھی اس لیے ان کو غلام بنا کر کے رکھا ہونا غلام نہیں تھے وہ جی جی ہاں غلام اسے کہا جاتا ہے کہ جو کیا نام ہے خرید کر کے ہاں خرید کر کے باقاعدہ اسے انسان اپنے لیے رکھے جیسے مان لیجیے موبائل ہے آپ نے خرید لیا اب آپ اس کے مالک ہو گئے اب جس کو چاہے اس کو دے دیں چاہے بیچ دیں چاہے جو بھی کچھ کرے چاہے کسی کو تحفہ دے دیں سمجھ رہے ہیں نا اور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تو ایسا نہیں تھا وہ انہوں نے زبردستی ان کو اپنے لیے کام کرنے کے لیے بنا رکھا تھا ورنہ غلام نہیں تھے وہ لوگ جی ہاں ہاں اونچے خاندان کے تھے بھائی جی ہاں تو اس لیے جو ہے ان کو اس طریقے سے اس نے کیا تھا غلام بنا کر کے یا مزدور بنا کر کے رکھا تھا آپ سمجھ لیجیے ورنہ غلام نہیں تھے وہ لوگ تو کوئی بھی نبی جو آیا سب کے سب آزاد تھے کسی کو اللہ رب العالمین نے غلام بنا کر کے نہیں بھیجا نہیں تھی جی آزادی تھی وہ آزادی ہی تھی اگرچہ اگرچہ جو ہے اس کو آپ نے پابندی لگا دیا ہے یا کچھ کرنا آزادی تھے وہ جی ہاں خریدے نہیں گئے تھے وہ لوگ اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کی قوم تھی باقاعدہ ہاں جنگ کے بھی قیدی نہیں تھے ہاں تو وہ ہاں تو ظلم تھا نا اس کا وہ تھا ظلم تھا ظلم تھا وہ ظلم کرتا تھا ہاں یہ تھا اور نہ خریدے گئے تھے اور نہ جنگ سے لائے گئے تھے جیسے جنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو فتح ملے اور جو ہارے ان کو شکست ہو تو وہ غلام ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں تھا وہ تو پیدائشی آزاد تھے سب کچھ تھے وہ ظلم کرتا ہے اس لیے اس کو ظالم کہا گیا جی ہاں وہی آئی آپ